اور جادوگر کہے گا کہ فلاں جگہ کوئی چیز ہے نا یا کوئی تعویذ ہے یا کوئی بال ہے وہاں پر گاڑی بھی ہے ایک جگہ ہے وہاں پر جا کے اب بھی دیکھو یقین نہیں آتا ہے تو آپ بھی کسی کو میں یہاں پر بیٹھا ہوں تم جاؤ تمہارے ہی آدمی کو کسی کو بھیجو اور دیکھو یہ جگہ پر یہ سارے جادو کی چیزیں گاڑی ہوئی ہیں تمہیں یقین نہیں آتا نا کیونکہ ابھی اس کو یقین دلانا ہے نا کہ یہ علاج کر سکتا ہے تو جا کے دیکھو اس میں ساری جادو کی چیزیں اور کیا کیا جادو کی چیزیں ہیں وہ وہ بھی بتاتا کہ یہ چیزیں وہاں پر گاڑی ہوئی ہیں تمہارے اوپر جادو کیا ہوا ہے اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سچ میں مل جاتی ہیں وہاں پر کہ کس طرح وہ رکھواتا ہے یا تو اس کے ہی نوکر ہوتے ہیں شعبے باز اگر ہے تو اس کے ہی نوکروں کو بولتا ہے وہاں جا کے رکھو پہلے سے ہی رکھی ہوئی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی آئے گا ہی نا علاج کے لیے تو یہ نوکروں کے ذریعے رکھا دیتا ہے وہاں پر یا جنوں کے ذریعے رکھوا دیتا ہے خود ہی رکھوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری چاچی نے جادو کیا ہوا ہے تمہارے پھپھی نے جادو کیا ہوا ہے ایسے رشتے داروں کے نام لے گا جن سے اکثر لوگوں کی بنتی نہیں ہوں یا تو تمہاری بیوی نے یا ساس نے یا بہو نے کیا ہوا ہے اس طرح سے وہ کچھ ایسے رشتے داروں کا نام بتائے گا جس سے رشتے بہت نازک رشتے ہوتے ہیں ان کے نام بتاتا ہے تو یہ اسی کے نوکر یا اس کے ہی جو جین ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے وہاں پر اور سچ میں وہاں مل بھی جاتا ہے اچھا اور کیا کرتے ہیں یقین دلانے کے لیے آنکھوں پر جادو کر دیتے ہیں یعنی کوئی چیز ایسی دکھاتے ہیں جو ہوتی نہیں ہے مثلا کیا کریں گے موم بتی جلائیں گے اور بولیں گے اس کو غور سے دیکھیں پھر بولیں گے کیا تمہیں اس میں ایک ننگی عورت ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کچھ اور چیزیں بھی بولتے ہیں یعنی ننگی عورت ایک ینگ لڑکی جا رہی ہے اس کے پاس علاج کے لیے تو اس کو کہہ رہا ہے ننگی عورت ناچ رہی ہے اس کا کا مقصد کیا ہوگا بات کرنے تو اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے آنکھ پہ کچھ جادو کیا جاتا ہے آنکھ پہ یعنی جیسے فار ایگزامپل ہپنوٹائز وغیرہ کر کے بھی کیا جاتا ہے تاکہ یقین ہو جائے کچھ اس کے اوپر کے یہ کچھ کرتب دکھا رہا ہے پھر اور یہ جو میں نے بتائی یہ اور کئی ایک چیزیں ہوتی ہے جو وہ شور کراتا ہے کہ جو میرے پاس علاج کرنے آیا ہے اس کو یقین ہو جائے کہ میں علاج کر سکتا ہوں اور مجھے غائب کا علم ہے یہ چیز کو شور کرانے کی ہوتی ہے تو کئی ایک چیزیں ہیں جو یقین دلانے کے لیے کرتا